حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ اپنا ذکر کرنے شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما چنانچہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وسیعت اپنے شاگرد سنابحی کو کی اور پھر سنابحی نے یہ وسیعت اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن کو کی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بائیس